پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے